لوگوں نے کہا تھا ہم ان مولویوں کے مدرسے کو گرا دیں گے مولوی نے تمہارے بتوں کو گرا دیا چیخ ریچ آپ یقین جانے جب افغانستان پہ اقتصادی پابندیاں لگی ہم اتنے پریشان تھے کہ یا اللہ اب ہوگا کیا ان ظالم درندوں نے بالکل شابی ابھی طالب بنا کے رکھ دیا جہاں سید دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حق بیان کرنے کے جرم میں محصور کر دیے گئے تھے بلال حبشی بغل میں چھپا چھپا کے لاتے تھے کہ کچھ کھانے کے لیے مل جائے وہ عالم آج افغانستان پہ آیا جہاں پہلے سے لاکھوں شہداء کے گھر والے بے بے آسرا زندگی گزار رہے ہیں جہاں ہر طرف آگ تھی ان ظالموں نے پابندیاں لگا دی اور خوش تھے کہ اب مولوی جھک جائے گا ملا عمر ہاتھ گا کاسے گدائی لے کر ہم سے چندے کی بھیک مانگے گا ہم سے کہے گا کہ مجھ پہ پابندیاں ہٹا دو میں اسامہ بھی اٹھا کے تمہیں دیتا ہوں میں اپنی پگڑی بھی اتار دیتا ہوں میں اپنی داڑھی بھی کٹوا دیتا ہوں میں اپنے ملک میں این جی اوز کو بھی آنے دیتا ہوں میں سینما بھی کھلوا دیتا ہوں میں تمہارے مرکز بھی کھلوا سارے فخر کر رہے تھے ہاتھوں میں ہاتھ ملا رہے تھے جام سے جام ٹکرا رہے تھے دیکھنا ملا عمر کیسے جھکتا ہے ملا ربانی کیسے جھکتا ہے دیکھنا ملا برجان کے یہ نوجوان بندے کس طرح سے سامنے جھکتے ہیں یہ اپنے آپ کو فاتح کہنے والے طالبان یہ اپنے آپ کو مولوی کہنے والے کیسے جھکتے ہیں پابندیاں لگا دو ہوائی جہاز روک دو ان کے جہازوں کی اور حالت بھی نہ ہونے دو بھی بند کر دو سفر بھی بند کر دو سارے خوش بیٹھے تھے دروازے بند کر کے بیٹھے تھے چپراسیوں کو بتا کے بیٹھے تھے طالبان کا فون آئے ہم سے بات نہ کرنے دینا ذرا تھوڑا سا اور چڑھ پائیں گے مگر میرے اللہ قربان جاؤ اس مولوی کی فراست پہ تو نے چٹائی پہ اسے بٹھا کے وہ علم دے دیا جو ت سے اتارا کرتا ہے تو نے چٹائی پہ اسے بیٹھ کے بڑوں بڑوں کے تخت الٹنے والا بنا دیا ملا عمر نے اعلان کر دیا ان کے سارے بت گرا دو اب امریکہ بھی منت کرتا ہے نہ گراؤ جی جاپان بھی منت کرتا ہے کینیڈا بھی منت کرتا ہے تھائی لینڈ بھی منت کرتا ہے وہ کالا کوفی یا بھی منت کرتا ہے وہ گورا بش بھی منت کرتا ہے یہ عورتیں بھی منت کرتی ہے یہ کے لوگ بھی آ کر منت کرتے ہیں یہ فرانس والے بھی منت کرتے ہیں مولوی کہتا ہے ملنے کا ٹائم نہیں ہے عید کی چھٹیاں ہیں میرے ہاں